اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گند کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی